بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینیئر الجبرا یہ ہمارا نیا کورس ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی آج سے ہم فارملی سٹارٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لینیئر الجبرا بہت اہم چیز ہے بہت اہم سبجیکٹ ہے بہت اہم مضمون ہے بہت جگہ اپلائی ہو سکتا ہے اور اپلائی کریں گے انشاءاللہ پہلے ہم سبجیکٹ کو پڑھ لیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کی کتنی پاور ہے اور کس کس جگہ اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب لینئر الجبرا کا صحیح معنی میں پہلا لیکچر ویسے لیکچر نمبر ٹو آج کا ہمارا ٹاپک جیسے میں نے بتایا میٹریسز ہے یہ ابھی آج کا لیکچر لیکچر انٹروڈکٹری ہے لاسٹ ٹائم ایک میکرو لیول پہ بات کی تھی آج مائکرو لیول کی کچھ باتیں کریں گے پہلی چیز یہ ہے سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے انٹروڈکشن ٹو میٹریسز یہی ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا آپ نے میٹرک میں اور فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر کے اندر یعنی ایف ایس سی جب کر رہے ہوں گے تو میٹرسز کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوگا انہی چیزوں کو ہم دوبارہ سے ریوائز کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ریفریش ہو جائے اور تھوڑی سی کچھ نئی چیزیں بتائیں گے بعض بچوں کو کافی ساری چیزوں کا پتا ہوگا پہلے سے ہی لیکن کوئی بات نہیں یہ آپ کا ایک ریویژن ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب میٹرس سے پہلی چیز یہ کہ میٹرکس کیا ہوتی ہے لاسٹ ٹائم بھی شاید تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ میٹرکس ایک امپورٹنٹ اور بہت اہم کمپونیٹ ہے لینئر الجبرا کا اب میں نے یہاں لکھا ہوا ہے A is equal to something in the bracket ابھی کیا چیز ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نمبرس کی ارینجمنٹ ہے ٹھیک ہے تو میٹرسز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا کسی ایک میٹرکس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں it is an arrangement of numbers ٹھیک ہے ارینجمنٹ ہے اور اس کو کیا کرتے ہیں بریکٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں so you can see a matrix is an arrangement of enclosed in brackets and they abide certain rules and regulations جو رولس اینڈ ریگولیشن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کچھ نمبر اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں اور کچھ نمبرس اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر ان جو ہر ایک نمبر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک نمبر ہے اس کا ایلیمنٹ کہلاتا ہے ہم نارملی میٹرکس کو کیپٹل لیٹر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں A B C X Y Z لیکن اس کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نارملی اسمال لیٹر سے small A small B small alpha small beta small gamma and so so ٹھیک ہے تو دس از واٹ دا نوٹیشن از اس طرح سے جو ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم روز کہتے ہیں یعنی ہارجینٹل جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا یہ روز کہلاتی ہے اسی طریقے سے یہ جو ورٹیکل ہوتا ہے اس کو ہم کالم کہتے ہیں اب یہ جو میٹرکس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے تین روز ہیں اور تین کالمز ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے two minus one three zero four six and minus six ten minus five اب یہ آپ کے پاس تین روز ہیں تین کالمز ہیں اب یہ تو بڑی آسان سی بات ہو گئی کہ اس کے اندر روز ہیں اور کالمز ہیں میٹرسز کے اندر ضروری نہیں ہے کہ روز اور کالمز برابر ہوں کبھی روز زیادہ ہو سکتی ہے کالم کم ہو سکتے ہیں کبھی کالم زیادہ ہو سکتے ہیں اور روز کم ہو سکتی ہیں تو ایک جو number of rows into number of columns یہ اس میٹرکس کا آرڈر کراتا ہے مثال کے طور سے یہ جو میٹرکس ہے یہ 3 بائی تھری کی میٹرکس تھی ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر 3 روز تھی اور 3 کالمس تھے یہ اس طرح کی میٹرکس کو ہم اسکوائر میٹرکس کہتے ہیں ہاں جی جب اسکوائر میٹرکس کی ہم نے بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکوائر کے علاوہ بھی تو میٹرکس ہو سکتی ہے یا اسکوائر کے علاوہ بھی اور میٹرس ہو سکتی ہیں تو نارملی میٹرس جو ہوتی ہیں وہ ریکٹینگولر کراتی ہیں تو اس کو ہم اپنی ڈیفینیشن کو ریوائز کر سکتے ہیں ماڈیفائی کر سکتے ہیں میٹرکس از این ارینجمنٹ کون سا arrangement rectangular arrangement of numbers ٹھیک ہے اس کے اندر number of rows number of column ضروری نہیں برابر ہو جائے اگر کسی میٹرکس کے اندر تین روز ہیں اور دو کالمز ہیں تو اسے کہتے ہیں تھری بائی ٹو کی میٹرکس ہے یعنی انٹو میٹرکس اس طرح سے لکھا جاتا ہے اگر سیون روز ایٹ کالم ہے تو سیون بائی ایٹ کی میٹرکس ہے اسی طریقے سے اگر روز ہیں اور ہیں تو یہ بائی کی میٹرکس ہے اس کو کہتے ہیں ہم آرڈر یعنی M by N is order لیکن اگر آپ کی میٹرکس اتفاق سے یا خوش قسمتی سے جس کے روز اور کالمس برابر ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکوائر میٹرکس اگر سیون بائی سیون کی میٹرکس ہے تو ہم کہتے ہیں this matrix is order of seven یہ کنوینشن ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جس وقت یہ ہم بار بار استعمال کریں تو آپ کے ذہن میں اس کی پکچر کلیئر ہو جانی چاہیے مثال کے طور سے سیون سیون بائی میں بار بار نہیں کہوں گا matrix matrix of of order order seven eight eight eight means rows and and columns اب میٹرس جو ہوتی ہیں یہ three by three four by four کی تو ہم ہاتھ سے ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن اگر جب بڑی میٹرک ایک بڑی میٹرکس آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں شاید کمپیوٹر کی مدد لیتے ہیں اسی لیے یہ لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا جو کمپیوٹر سائنس ہے یا کمپیوٹیشن جو ہے وہ ایک لاجیکل ہو جائے نا coming back to our definition of order of a matrix order of a matrix define as a number of rows and number of columns any matrix m by n will be having m rows and n columns any matrix of order n will be having n n rows and columns نا this should be very clear to you آگے چلتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر اب یہ جو میٹرکس ہے یہ ایک جنرل میٹرکس میں لکھ دی ٹھیک ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں اسٹارٹ کرتے ہیں a one one a one two یعنی کہ فرسٹ رو فرسٹ کالم اس ایلیمنٹ کو لکھیں گے a one one a two three سے کیا مراد ہے second row and third column a p q سے کیا مراد ہے کہ p th row and q th column ٹھیک ہے تو یہ ایک جنرل میٹرکس ہے اور یہ میٹرکس ہے ایم بائی این کی کیونکہ لاسٹ لی آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے a a m m n n یعنی روز اینڈ کالمس تو this is very smart sort of matrix اور یہی آئندہ چلتے رہیں گے یہ ایک جرنلائز فارم ہے جو کہ شاید آپ نے ایف ایس سی میں نہیں کی تھی وہاں پہ تھری بائی تھری کی میٹرکس کی بات کی تھی یہاں پہ ہم اب جنرل میٹرکس کی بات کر رہے ہیں جس میں ایم روز ہے اور این کالمز ہے اب اس ڈسکشن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ جنرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یعنی وہی میٹرس جو ہم نے نائنتھ اور ٹینتھ میں پڑھی تھی یا فرسٹ ایئر سیکنڈ میں پڑھی تھی اس کو ہم بڑا کر رہے ہیں جب بڑا کریں گے اس کو سالو کریں گے کیوں سالو کریں گے کیونکہ جس وقت بھی آپ کو ریئل لائف پرابلم لیتے ہیں تو اس کے اندر تھری بائی تھری کی میٹرکس نہیں ہوتی ہے اس میں تو ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی میٹرکس ہوتی ہے two hundred by three hundred کی اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ جناب ایک لاجک ہے یہ ایک ریزن ہے ہمیں میٹرس پڑھنے کا کہ ہم کمپیوٹر میں اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے ہمارے پاس کیا آتا ہے کچھ ڈیفینیشنس آتی ہیں اب یہ ڈیفینیشنس کیا ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اپنا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے کچھ چیزیں ڈیفائن کر لیں جب چیزیں ڈیفائن ہو جائیں گی تو ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی پہلی چیز جو ہے اسکوائر میٹرکس اس کی ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو بتا دی ہے ڈیفینیشن کیا ہے کہ any matrix having equal number of rows and columns square matrix جس میں number of rows is equal to number of columns seven rows seven columns will be square matrix of order seven اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا آپ کے پاس کے ایلیمنٹس ہیں میٹرکس کے اندر a one one a one two a one three a one n and so on so forth a m one a m two and so on a m n وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹس ہیں اس کو غور سے دیکھیے گا اس کو اگر ایلیمنٹس کو آپ چینج کر دیں ادھر ادھر ہلا دیں تو یہ میٹرکس چینج ہو جائے گی یہ اس طریقے سے آپ اس کو ہلا ولا نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک کہ کوئی طریقہ کار آپ کے پاس موجود نہیں یہ نہیں کریں کہ آپ اے ون ون کو اٹھائیں اے فور فائیو کی جگہ رکھ دیں یا اے فور فائیو کو اٹھائیں اے ون ون کی جگہ رکھ دیں ایسے نہیں کر سکتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی رولز ہوتے ہیں لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو نمبرس ہیں یہ نمبرس دیکھنے میں تو بھولے بالے معصوم سے ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں اگر کسی جگہ میٹرکس میں فور لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ distance from A to B is four آپ اس کو کو چینج تو نہیں کر سکتے نا سیٹل کوئی دوسری آپ موٹر وے بنائیں یا کوئی ایک شارٹ کٹ نکالیں لیکن یہ جب تک کہ وہ چیزیں نہ ہوں تو اس نمبرس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اس کی پلیسمنٹ کو ہلا نہیں سکتے ہیں یہ غور کیجیے گا یہ نہیں کر دیجیے گا کہیں سکس کی جگہ سیون لکھ دیں سیون کی جگہ سکس کر دیں اپنی طرح سے اس کو آرڈر میں نہیں چینج کر سکتے جب تک کہ آپ طریقہ کار فالو نہیں کریں گے تو جناب اب بات ہو رہی تھی اکولیٹی آف میٹرکس یا اکولیٹی آف میٹرس دو میٹرسز کب برابر ہوتی ہیں ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے ایک میٹرکس بی دی ہوئی ہے یہ دونوں اس وقت برابر ہوتی ہیں جبکہ دونوں کے ایلیمنٹس کورسپونڈنگ ایلیمنٹس برابر ہوں یعنی اے ون ون اگر ایک میٹرکس اے ہے اور دوسری میٹرکس بی ہے تو اے ون ون برابر ہونا چاہیے بی ون ون کے یعنی دونوں بالکل آئیڈینٹیکل میٹرک میٹرس ہوں گی تو پھر وہ میٹرس برابر ہوں گی ورنہ برابر نہیں ہوں گی اگر ان میں سے ایک ایلیمنٹ بھی چینج ہے یا اس کی جگہ بھی چینج ہے تو وہ دو میٹریسز برابر نہیں ہوں گی تو ہم کہتے ہیں the two matrices will be equal یعنی A will be to B if and only if all a i j is equal to all b i j ٹھیک ہے کیا مطلب ہوا کورسپونڈنگ سارے کے سارے ایلیمنٹ وہی ہوں یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ایک میٹرکس دوسرے کی جب تک کہ میرر امیج نہیں ہوگی وہ دونوں برابر نہیں ہوگی تو یہ اکوالٹی آف میٹرک میٹرس کا کانسیپٹ ہے اس کو ذہن نشین کر لیجیے آپ نے لحاظ سے چینج نہیں کر سکتے یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے اکولیٹی آف میٹرس کی یہ کافی اہم رول ادا کرتی ہے میٹرکس کچھ اور چیز ہوتی ہے اور میٹرس کچھ اور ہوتی ہیں یہ ذرا دونوں چیزیں استعمال ہوں گی تو ان کو ذہن نشین کر لیجیے گا ٹھیک ہے نا اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ روز کتنی ہو سکتی ہیں کالم کتنی ہو سکتی ہیں جتنی بھی مرضی ہو سکتی ہیں اب بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمپل ایک روز ہے سوری کیا کہا سمپل ایک رو ہے اسی طرح سے سمپل ایک کالم بھی ہو سکتی ہے there can be only one row and there can be only one column یہ بھی میٹرکس کے اندر پاسبل ہے یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے جیسے میں نے لاسٹ ٹائم لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ویکٹرز ہوتے ہیں اسی طریقے سے میٹریسز کے اندر بھی کالم ویکٹر ہوتے ہیں اور رو ویکٹر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اگر کسی بھی ایک میٹرکس میں خالی ایک رو ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم رو میٹرکس ٹھیک ہے یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں رو ویکٹر کیونکہ ایک ہی ہے نا سمپل سی اسٹیٹ تو اسے ہم رو ویکٹر کہتے ہیں اسی طرح کسی بھی ایک میٹرکس میں اگر صرف ایک کالم ہے روز کتنی بھی ہو سکتی ہیں تین چار پانچ دس پچاس it does not make any difference لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی کالم ہے صرف لاسٹ لیکچر میں میں نے ایک ایکس لکھا تھا نا جس میں بتایا تھا کہ یہ ڈسٹینس ہیں اے سے ایکس بی سے ایکس سی سے ایکس یا پرائسز ہیں تو وہ جو کالم ہے اس طریقے کا سیدھا اسے ہم کہتے ہیں کالم ویکٹر تو یہ بھی ایک خاص طرح کی میٹرکس ہوتی ہے جسے ہم کالم ویکٹر کہتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے ملٹیپل آف اے میٹرکس اگر ایک میٹرکس اے ہے تو آپ پوچھیں سیون اے کیا ہوگا ایٹ اے کیا ہو سکتا ہے ٹو ہنڈریڈ اے کیا ہوگا یعنی کے اے کیا ہوگا کسی میٹرکس کا ملٹیپل کیا ہوگا ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھری ہے تو two times three is six three times three is nine four times three is twelve ٹھیک ہے نا پہاڑی کی بات ہے سمپل ٹیبلس کی بات ہے میٹرکس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے ہے اور آپ کے پاس دوسرا میٹرکس آپ نے فور اے ڈھونڈنا ہے تو مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا آپ کو اے میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ کو فور سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا یعنی کہ جو بھی ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے سارے کے سارے ایلیمنٹس کو آپ نے فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ فور اے کہلائے گی ٹھیک ہے یعنی کے اور ملٹیپلائڈ بائی اے کے ملٹی بائی اے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے اے میٹرکس لے لیں گے اس کے ہر ایلیمنٹ کو کے سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ یہ جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی بات بات تھی سمپل الجبرے والی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی ہم نے اس کو اور جنرلائز کر دیا جس کے اندر ایم بائی این میٹرکس کی بات کر لی ہم نے یا پی بائی آر میٹرکس کی بات کر لی جس کے اندر پی روز ہیں اور آر کالمز ہیں تو اس کو ہم ذرا ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو جنرلائز کر سکیں اور ہر طرح کی کنڈیشن کو ہم انالائز کرنے کے قابل ہو سکیں جناب آگے آتے ہیں نئی اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے یہاں پر بڑی سمپل سی ہے کہ ایک آپ کو میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو آپ نے فائیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے یعنی سپوز کریں کہ میٹرکس اے دی ہوئی ہے and you have to find five times A اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا کیا ہوا ہے میں نے اس میٹرکس کو فائیو سے ملٹیپلائی کیا ہے یا ہر ایلیمنٹ کو اس میٹرکس کا جو اس پورے بریسز کے اندر موجود ہے اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آگے تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم نے ملٹیپل معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اینڈ وی ہیو اگر دیکھیں پہلا ایلیمنٹ تھا آپ کے پاس ٹو اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹین آ جائے گا اسی طرح لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ سکس ہے اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس تھرٹی آ جائے گا از اٹ رائٹ یہی چیز ہے ہمارے پاس تو یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی ویری ٹریویل بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپل ہمیشہ میتھمیٹکس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان سی چیزیں پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی مشکل کریں پھر مشکل کریں پھر مشکل کریں یہی چیز کسی بھی اور کھیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے کسی اور بزنس میں بھی ہو سکتی ہے پہلے آپ کیا کرتے ہیں چھوٹی بزنس سے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جا کے پروموٹ ہو کے بڑے اسٹور uh, میں جاتے ہیں پھر اس سے بڑے میں جاتے ہیں and then you go to higher up cricket میں بھی یہ ہوتا ہے پہلے کیا کرتے ہیں آپ بلہ پکڑتے ہیں سیکھتے ہیں وہ ربر کی گیند سے کھیلتے ہیں پھر ٹینس کی گیند سے کھیلتے ہیں پھر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد then you start playing with hard ball جب ہارڈ بال کے اندر بھی آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پروموٹ ہوتے جاتے ہیں پہلے گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں سڑکوں پہ کھیلتے ہیں پھر میدان میں کھیلتے ہیں پھر محلے کی ٹیم میں کھیلتے ہیں پھر سٹی کی ٹیم میں کھیلتے ہیں then you go to national team اسی طریقے سے میتھمیٹکس میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ جب بھی آپ جمپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پرابلم آئے گی تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی پرابلم آئے اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں اب الجبرا آف میٹرس جب الجبرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز آتی ہے الجبرا ہم نے پڑھا کل بھی ڈیفائن کیا الجبرے میں کیا ہوتا ہے پلس ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے پھر ڈویژن ہوتے ہیں اینڈ سو سو آن فورتھ یہ الجبرے کی خاصیت ہے آپ کس طرح سے آپ ایڈ کرتے ہیں کس طرح سے آپ سبٹریکٹ کرتے ہیں کس طرح سے ملٹیپلائی کرتے ہیں کس طرح سے آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے رولس ڈیفائن کرتے ہیں پہلے ہم نے سمپل سی ارتھمیٹک کی تھی اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈیفائن کی تھی سارا الجبرا ڈیفائن کیا تھا اس کے بعد پھر پراپر الجبرا ہمارے پاس آیا تھا جس کے اندر x y z a b c آئے تھے تو اس کے اندر بھی ہم نے ایڈیشن سبٹریکشن ڈیفائن کیے تھے اسی طرح سے آپ نے پھر ٹریگنومیٹرک فنکشنس لیے تھے ٹیکنومیٹرک فنکشن کے اندر بھی ایڈیشن سبٹریکشن آپ نے ڈیفائن کی تھی کہ سائن ایکس کو سائن ایکس میں ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا یا سائن ایکس کو سائن ایکس ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا and so on so forth matrix کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایڈیشن کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس دو میٹریس دی ہیں ایک اے ہے اور ایک بی ہے ان کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کی کچھ کنڈیشن ہے ہر دو میٹریس کو آپ ایڈ نہیں کر سکیں گے یہ اس وقت ایڈ کر سکیں گے جب دونوں کے آرڈر برابر ہوں کیا کہہ رہا ہوں کہ میٹرکس بی ٹھیک ہے these two can be added only the order of A is equal to order of B یعنی اے کے اندر اگر سکس روز سیون کالمز ہیں تو بی کے اندر بھی سکس روز اور سیون کالم ہونے چاہیے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے بھول جائیں چھوڑ دیں سوال ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس دی ہوئی ایک تھری بائی تھری کی میٹرکس دوسری دی ہوئی فور بائی فور کی میٹرکس دونوں کو ایڈ کرنے کے لیے کہا جائے can thank you very much we can not add because they are not conformable for addition یعنی کہ یہ ایڈ نہیں کیے جا سکتے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے ان کو ہٹا دیں ان کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی جواب نہیں آئے گا ہاں اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس 4 بائی فور کی ہے دوسری بھی 4 بائی فور کی ہے تو آپ دونوں کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جواب اے پلس بی آ جائے گا کیسے آئے گا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہر کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کرتے ہیں یعنی اے ون ون کو بی ون ون میں ایڈ کریں گے اے ٹو تھری کو بی ٹو تھری کے اندر ایڈ کریں گے کسی اور کو کسی اور کے ساتھ ایڈ نہیں کریں گے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کریں گے اور پھر جو ایلیمنٹس کو ایڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اے پلس بی تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے جناب ایڈیشن کا بڑا سمپل سا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں کو اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں when they have the same order اگر آرڈر ان کے ڈفرینٹ ہیں تو ایڈ نہیں کر سکتے اور جب ایڈ کرنا ہوگا تو ان کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کر دیں گے یہ ایڈیشن ہے بڑی سمپل سی بات ہے مائنس کرنا ہوگا سیم پرنسپل اپلائی کریں گے اے مائنس بی یعنی کہ آپ اے میٹرکس کو لیں گے بی کو لیں گے دونوں کو گے ان ان ان کے کے کے اگر اگر آرڈر سیم ہے ہیں تو پھر آپ ان کو نہیں کر سکتے تو اگر آرڈر سیم ہے تو آپ ان کو کر دیں اے مائنس بی دوسرے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے چیک کر لیا کہ دونوں کے آرڈر سیم ہے تو بی کو آپ مائنس ون سے ملٹیپلائی کر دیں ابھی ہم نے ملٹیپلیکیشن کے طریقے دیکھا ہے نا کہ مائنس ون کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی بھی میٹرکس کے ساتھ تو اے کو آپ اپنے پاس رکھیں پہلے بی کو مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں جو ریزلٹ آئے تو a plus minus times b یہ چیز ہم سمپل میں کرتے ہیں a plus minus one into b تو یہ آپ کے پاس ڈفرنس آ جائے گا اے مائنس بی آ جائے گا کیسے طریقہ کار کیا کہ اے لیں بی لیں ان دونوں کے آرڈرس کو چیک کریں برابر ہیں تو دونوں کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو سبٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے جناب تھرڈ چیز کیا ہے ہمارے پاس multiplication of two matrices multiplication کافی ٹریکی ہے آپ نے کی ہے لیکن اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ دو میٹریس دی ہوئی آپ کے پاس ایک اے ہے اور ایک بی ہے آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ number of columns of first is equal to number of rows of second پھر سے کہتا ہوں you can multiply the two matrices only when the number of columns of first is equal to number of column of second کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کس آرڈر کی ہیں اگر پہلی میٹرکس 3 بائی فور کی ہے تو دوسری میٹرکس ہونی چاہیے 4 by something four by six کی بھی تو بھی ٹھیک ہے کیا چیز کہا میں نے 3 بائی فور اور دوسری ہونی چاہیے 4 بائی اینی تھنگ تو پہلی چیز یاد رکھیں the two matrices are conformable for multiplication only if the number of column of the first is equal to number of rows in the condition ہوتی ہیں جب آپ میٹرس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اب ہم نے میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے دو میٹریسز لے لیں ایک اے لے لیں اور ایک بی لے لیں تو اس کو کیسے ملٹیپلائی کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے سارے کالم کے ایلیمنٹس لے لیں یا آپ کہیں گے پہلے سارے ایلیمنٹ جو فرسٹ رو کے ہیں وہ لے لیں ٹھیک ہے نا what I am trying to see کہ آپ نے لینے ہیں a one one a one two a one three a one four and so so four اسی طریقے سے آپ کے پاس پہلی جو کالم ہے آپ کے پاس بی میٹرکس کی یعنی کہ جس کے اندر b one one b two one b three one یہ سارے ایلیمنٹس لے لیں ان کے کارسپونڈنگ ایلیمنٹ کو آپ ملٹیپلائی کریں اور آپس میں ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ آئے گا پروڈکٹ میٹرکس کا اے بی اس کے بعد کیا کریں گے آپ پہلی رو لیں گے اے کی اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ کالم آف بی پھر آپ فرسٹ رو لیں گے اے کی تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور آپس میں کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایلیمنٹس آتے جائیں گے یہ آپ کے پاس اسکرین پر آئی ہوگی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں پھر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیسے لیٹس ایک سمپل ایگزامپل یہ ایگزامپل لیے ہم نے ہمارے پاس دو میٹریس ہیں ایک اے ہے بی ہے ہم آسانی سے ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا کیونکہ تھری رو تھری کالمس دونوں کے اندر ہیں اس کے اندر number of columns of first is equal to number of rows in second we can multiply تو پہلے کیا کریں گے ہمارے پاس جو فرسٹ رو ہے اس کے اندر ایلیمنٹ ہے ٹو مائنس ون تھری اور سیکنڈ میٹرکس کے اندر ہمارے پاس جو کالم کے اندر نمبرس ہیں وہ ہے فور نائن ون تو ہم نے ٹو مائنس ون تھری کو فور نائن ون سے ملٹیپلائی کرنا ہے ان کو کارسپونڈنگلی ملٹیپلائی کریں گے اور ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس فرسٹ ایلیمنٹ آ جائے گا کس کا ایلیمنٹ آ جائے گا اے انٹو بی کا اس کو اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ آئے گی یہ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے آپ کے لیے and it's coming for you on the screen now تو A into B is the resultant matrix which is obtained like this کہ آپس میں ملٹیپلائی کیا ہے ارے اوکے جی آگے چلتے ہیں اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اب یہ ہم نے ایک آپ کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیا ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے از اکول ٹو اے آئی جے اس کا آرڈر کیا ہے m by n the order of this matrix is m by n اس کے بعد دوسری میٹرکس دی ہوئی ہے B B is equal to k l یہ جو کے ایل ہے نا ڈمی انڈیسز ہوتے ہیں اسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں آئی جے اگر لکھنا چاہتے ہیں آئی جے لکھ لیں آپ الفا بیٹا لکھنا چاہتے ہیں الفا بیٹا لکھ لیں کوئی بات نہیں تو بی میٹرکس کیا ہے B matrix is equal to B k l اور اس کا آرڈر ہے پہلی کا آرڈر ہے m by n m rows n columns دوسرے کا این روز اور پی کالمس تو آپ دیکھیں یہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ number of columns in first is equal to n and number of rows in second is also n تو ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ اس طریقے کا ایک نیا میٹرکس بنے گا جس میں لکھا ہے سگما کے از اکول ٹو ون یہ ایک نیا انڈیکس آ گیا اے آئی کے بی کے جے اے آئی کے بی کے جے اب یہ جو سمیشن سائن آئی ہے یہ کس پہ کر رہی ہے سمیشن از ویئرنگ اوور کے تو آپ کے پاس یہ ایک نئی میٹرکس بنے گی اور یہ جو نئی میٹرکس بنے گی یہ ایم بائی پی کی بنے گی ایم بائی پی کی کیوں بنے گی کیونکہ فرسٹ تھی ایم بائی این کی سیکنڈ تھی ایم بائی پی کی تو ریزلٹنٹ میٹرکس بن جائے گی ایم بائی پی کی نا this is the result of the product of two matrices A and B یہ ایک جنرل فارم ہے اس کو دیکھ لیجیے گا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے لیکن ہے نہیں اس کو جب تک آپ دو تین دفعہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کافی ساری میٹریسز لے لیں اس کو ملٹیپلائی کرنے ملٹیپلائی کریں کسی میں آپ سکسیڈ ہو جائیں گے کسی میں نہیں ہوں گے سکسیڈ کس جگہ نہیں ہوں گے جہاں پہ آرڈر دونوں کا برابر نہیں ہوگا تو یہ تو جناب تھا آپ کا ملٹیپلیکیشن اس کے بعد کیا کرتے ہیں نیچرل سی بات ہے کہ ڈویژن یعنی کہ پہلے ہم نے ون پلس ون ایڈ کرنا سیکھا پھر سبٹریکٹ کرنا سیکھا پھر ملٹیپلائی کرنا سیکھا اب ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں ڈویژن یعنی کیا ریزلٹ آئے گا ایک میٹرکس کو اے کو اگر ڈیوائڈ کر دیں بی کے ساتھ تو کیا جواب آئے گا کوئی جواب نہیں آئے گا matrices of A and B اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہیں اور ان کا اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا ایک, ایک کیا رزلٹ آئے گا اگر اے کو بی سے ڈیوائڈ کریں تو یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ division of matrices has not yet been defined لیکن ایک اور طریقہ کار سے ہم کریں گے جو تھوڑا آگے بتائیں گے کیسے کرتے ہیں اے بائی بی کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ we will come to it later on but the division of matrices A by B has not been defined yet ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم نے کہا تھا کہ A plus B is equal to A matrix اسی طریقے سے A into B is another matrix تو اے بائی بی ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ڈیفر کرتے ہیں آگے جب انورس پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے کہ آپ ڈیفائن کر دیں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا سی اٹ لیٹر آن اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو تھوڑا اور فارملائز کرتے ہیں کچھ اور ڈیفینیشن ہیں اب ڈیفینیشن آپ کے پاس آئیڈینٹی کی ہیں مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ایک نمبر سیون ہے اس کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا جواب آئے گا آپ کے پاس سیون ایٹ ہے اس کو ون سے ملٹیپلائی کریں جواب آئے جو یعنی کہ one is the multiplicative identity of numbers ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم میٹرس جب پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ڈیفائن کریں گے ایک ایسی میٹرکس جس کو کسی بھی میٹرک سے آپ ملٹیپلائی کریں تو جواب وہی میٹرکس آئے گی یعنی A multiplied by I is equal to A I multiplied by B is equal to B یعنی کہ this I will be called a multiplicative identity of the matrices تو دیکھتے ہیں یہ ہم نے لکھا ہے آپ کے لیے is equal to one so on zero یعنی one zero zero zero second row میں کیا آئے گا zero one zero zero third row میں کیا آئے گا zero zero one zero zero zero so on so forth last میں جو بھی ہوگا آپ کے پاس جو بھی آخری آپ کے پاس رو ہوگی وہ زیرو زیرو زیرو لاسٹ میں ون آئے گا ایک چیز خیال رکھیں کہ آئیڈینٹی میٹرکس ہمیشہ جو ہوتی ہے یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوتی ہے اس کے اندر روز اور کالم جو ہیں دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں ہمیشہ M rows M columns N rows N columns تو یہ آپ کے پاس ہماری ایک اور ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں یونٹ میٹرکس ہے یعنی one zero zero zero one zero zero and so so forth zero zero zero one تو دس از دی ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں آگے یہ زیرو میٹرکس ہے ہم نے پہلے نہیں ڈیفائن کی تھی کہ زیرو میٹرکس کسی بھی آرڈر کی یعنی کہ آپ کے پاس چاہے کالم ہے چاہے رو ہے چاہے آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہے چاہے آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے جس میں سارے ایلیمنٹ زیرو ہوں سارے کے سارے وداؤٹ ایکسپشن اگر ایک ایلیمنٹ بھی ون یا مائنس ون یا کچھ بھی ہوگا پوائنٹ زیرو ون بھی ہوگا تو وہ زیرو میٹرکس نہیں ہوگی اس میں سارے کے سارے ایلیمنٹ زیرو ہونے چاہیے all element all entries should be zero تو یہ چاہے کالم ویکٹر ہو سکتے ہیں چاہے رو ویکٹر ہو سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس پراپر میٹرکس ہو جس کو کوئی بھی آرڈر ہو سکتا ہے اس کو ہم زیرو میٹرکس کہتے ہیں اس کو نل میٹرکس کہتے ہیں نل میٹرکس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اے کے اندر آپ ایڈ کریں گے A plus zero is equal to A zero plus B is B zero plus D is one second D تو اس کو کہتے ہیں نل میٹرکس یا زیرو میٹرکس آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن کیا ہمارے پاس کچھ لا ہیں کمپٹیٹو لا یہ جو لاز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اب یہ سمپل الجبرا کے لاز ہیں جس میں کمپٹیٹو لا ہوتا ہے ایسوسیٹو لا ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیو لا ہوتا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ مختلف طرح کے لاز ہوتے ہیں تو یہ میٹرس کے لیے ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاسبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے and so on so forth تو پہلی چیز دیکھیں کہ A plus B is equal to B plus A ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نارملی میٹریسز میں A plus B is equal to B plus A ہوتا ہے پرووائڈیڈ اے اینڈ بی اور are of the same order یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ اگر اے اور بی کو آپ ایڈ کر سکیں گے جبھی تو اے پلس بی آئے گا جبھی بی پلس اے آئے گا تو A plus B is equal to B plus A ہوتا ہے in the case of matrices کیونکہ اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نمبر ہوتے ہیں کسی طرح کے بھی نمبر ہو سکتے ہیں اندر الجبرا کیونکہ کمپٹیٹو لا فالو کرتے ہیں اس لیے میٹریسز کے اندر بھی A plus B is equal to B plus A ہوتا ہے لیکن اے بی از اکول ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے نارملی ٹھیک ہے A B is not equal to B A کیونکہ اس میں کنڈیشن آف پروڈکٹ آ سکتی ہے نا ٹو بی آپ پروڈکٹ کر سکتے ہیں فرسٹ کریں ایک میٹرک سے ٹو بائی سیون کی دوسری میٹرک سے سیون بائی فور کی تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جواب آئے گا ٹو بائی فور کی میٹرکس لیکن اس کو الٹا کریں بی انٹو اے کرنے کی کوشش کریں seven by two and by that it will not be possible ٹھیک ہے تو A B is not normal equal to B A in the case of matrices کسی ایکسپشنل کیس میں شاید یہ ہو جائیں لیکن نارملی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو sorry commutative law does not hold in the case of multiplication next آتے ہیں ایسوسیٹو لا پہ ایسوسیٹو لا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اے پلس بی جو آپ کے پاس جواب آئے اس کو سی میں ایڈ کریں یا پہلے بی پلس سی کو ایڈ کریں جو جواب آئے اس کے اندر اے ایڈ کر دیں تو کیا یہ ہولڈ کرتا ہے جی ہاں in the case of matrices it hold A plus within bracket B plus C is equal to A plus B within bracket plus C تو یہ لا ہولڈ کرتا ہے in case of addition for the matrices similarly A into B C is equal to nor A B into C یعنی associative law in case of matrices hold کرتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ اس میں صرف آرڈر ہی چینج کرنا ہے کہ پہلے بی سی کو ملٹیپلائی کریں جو جواب آیا اس کو اے سے کریں گے اور یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ یہ سب ایک دوسرے کے کنفارمیبل ہیں یعنی A multiplied by B C is conformable for multiplication similarly A B by C is conformable for multiplication اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہیں تو A B C is equal to A B C یعنی بریکٹس کو ہم چینج کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جواب وہی آئے گا associative law in case of next آتی ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو لا یہ جو ڈسٹریبیوٹیو لا ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے الجبرا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نارمل الجبرا پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ڈسٹریبیوٹیو لا یعنی X into Y plus Z یا X plus Y into Z یہ کافی کام کرتا ہے اسی طریقے سے میٹرسس کے اندر بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا میٹریس کے اندر ڈسٹریبیوٹیو لا ہولڈ کرتا ہے ڈسٹریبیوٹیو لا بائی دی وے ہوتا کیا ہے ڈسٹریبیوٹیو لا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس کوئی سیٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر ایلیمنٹ اے بی اور C A into within bracket B plus C جواب آنا چاہیے A into B plus A into C یعنی distribution of A over B and C should be the same جیسے کہ A into B plus C یعنی پہلے بی پلس سی کو آپ ایڈ کر لیں اس کو اے سے ملٹیپلائی کریں وہ جواب وہی آئے گا کہ اے بی پہلے اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں اور اے کو سی سے ان دونوں کو آپس میں ایڈ کر لیں اے بی پلس اے سی جواب وہی آنا چاہیے in the case of matrices ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہولڈ کرتا ہے A into B plus C is equal to A B plus A C پہلے بی اور سی میٹرس کو آپ ایڈ کر لیں اس کو پھر اے سے ملٹیپلائی کریں وہی چیز ہوگی کہ A into B plus A into C اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس A plus B multiplied by C is equal to A C plus B C یعنی کہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو یا رائٹ ڈسٹریبیوٹیو دونوں ہولڈ کرتے ہیں in the case of matrices تو یہ جناب ڈسٹریبیوٹیو لاس تھے جو کہ ہولڈ کرتے ہیں in the case of matrices ہم نے کیا کہا لا ہولڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ لا ہولڈ کرتے ہیں لیکن جو کمٹیو لا ہے ان کیس آف ایڈیشن تو ہولڈ کرتا ہے لیکن normally does not hold in case of product اب ایک نیا ٹاپک کی طرف آتے ہیں ڈیٹرمنٹ جی اس سلائڈ سے پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ میٹریس کے بارے میں تھی اب ہم ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوس کریں گے ڈیٹرمنٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں بتاتا چلوں کہ میٹرسز جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک میٹرکس اگر آپ کے پاس اے ہے تو اس کے اندر جو بھی آپ آپریشن کریں گے الٹیمیٹلی جواب ایک میٹرکس آئے گا آپ ایڈ کریں گے سبٹریکٹ کریں گے ملٹیپلائی کریں گے یا جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے اس میں کر سکتے ہیں ساری کنڈیشن جو بھی آپ کو ہم نے بتائی تھی الٹیمیٹلی جواب ایک میٹرکس کے فارم میں ہی آئے گا اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اے کو 3 بائی تھری میٹرکس کے ساتھ اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آپ کے پاس 3 بائی تھری میٹرکس آئے گا اے میٹرکس 3 بائی تھری ہے بی میٹرکس 3 بائی تھری ہے ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے جواب آپ کے پاس تھری بائی تھری میٹرکس ہی آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک matrix A three by four ہے اور دوسری میٹرکس بی از آپ کے پاس فور بائی فائیو ہے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب تھری بائی فائیو کی ایک اندر میٹرکس آئے گی ٹھیک ہے تو جب بھی ہم میٹرکس کو ہینڈل کر رہے تھے جواب ہمارے پاس میٹرکس کے اندر ہی آتا تھا کوئی ایک نمبر نہیں آتا تھا اب ایک نئی چیز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہوگی اس کا ڈیٹرمنٹ ہم معلوم کریں گے اس ڈیٹرمنٹ کے بعد اس کی ایک ویلو معلوم کریں گے یعنی ڈیٹرمنٹ کے اندر الٹیمیٹلی جواب ایک نمبر آئے گا کوئی نمبر ہو سکتا ہے وہ نمبر کیا ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیٹرمنٹ کے اندر ویلوز آئیں گی جبکہ میٹرس کے اندر جواب ایک میٹرکس ہی آئے گا ٹھیک ہے نا یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں لیکن یہ خیال رکھیں کہ جب ڈیٹرمنٹ ہم پڑھتے ہیں تو ڈیٹرمنٹ ہر میٹرکس کا بن سکتا ہے لیکن کس میٹرکس کا نہیں بن سکتا جو کہ ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہو یعنی کہ if you have to find if you want to find the determinant of a matrix that matrix has to be a square one so we proceed further ہمارے پاس کیا چیز ہے ڈیٹرمنٹ آ گیا کس کا ڈیٹرمنٹ ایک اسکوائر میٹرکس کا کوئی بھی آپ کے پاس ایک اسکوائر میٹرکس ہے اس کے آپ کیا کریں بریکٹ گھٹائیں بار لگائیں تو آپ کے پاس ایک ڈیٹرمنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس ڈیٹرمنٹ اے کو اس طرح سے لکھتے ہیں بارس کے اندر وہاں پہ بریکٹس ہوتی ہیں یہاں پہ بار ہے یعنی کہ اس میں بند کیا ہوا تھا یہاں پہ ہم نے کھول دیا ہے and we will be able to one value of the determinant ٹھیک ہے once again I like to emphasize the determinant of only square matrices exist ٹھیک ہے وی پروسیڈ فردر یہ ایگزامپل لیں ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے ایک میٹرکس دی ہوئی ہے ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے ڈٹرمنٹ معلوم کرنا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کیا کریں گے آپ آپ کیا کریں گے اس کے اندر جو آپ کے پاس بریکٹس ہیں اس کو ہٹائیں گے اس کی جگہ باہر لگا دیں گے آپ کے پاس 3 بائی تھری کا ڈیٹرمنٹ آ جائے گا اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور آپ جواب نکال لیں گے لیکن ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو تو بتایا نہیں اس کو کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کو اور میں نے یہ بتایا کہ ڈیٹرمنٹ آگے جانے کے بعد ایک جواب آئے گا ایک نمبر آئے گا تین ہو سکتا ہے چار ہو سکتا ہے زیرو ہو سکتا ہے پانچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ultimately you will be able to find one answer and one number that number could be anything اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹرمنٹ کی کوئی نہ کوئی ویلو ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے ویلو انفینٹ ہو سکتی ہے میں بھی انفینٹ ہو سکتی ہے دیکھیں گے لیکن ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو کب ہوتی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں پہلے کہ ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو ہوتی ہے اس وقت جب کوئی بھی ایک کالم پوری کی پوری زیرو ہو جائے یعنی کسی بھی ایک کالم کے سارے ایلیمنٹ جو اگر زیرو زیرو ہو جائے تو اس ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو ہوتی ہے کوئی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی آگے پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں you will be you will be able to see کہ آپ کے پاس جواب زیرو آیا کیسے کوئی سا بھی ایک کالم زیرو ہو جائے دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایلیمنٹس کسی بھی رو کے زیرو ہو جائیں تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا ڈیٹرمنٹ کا جواب زیرو آئے گا یعنی دو کنڈیشن ہو گئی any row is zero answer is zero if any column is zero answer is zero the third condition is کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی کوئی سی بھی دو کالم یا کوئی سی بھی دو رو برابر ہو جائیں تو ڈیٹرمنٹ کا جواب زیرو آ جاتا ہے آپ دیکھیں اسمارٹلی دیکھیں ڈیٹرمنٹ بہت بڑا دیا ہوا ہے آپ کے پاس تو کوئی سی بھی دو کالم دیکھ لیں اگر دو کالم کوئی سی دو برابر ہے آگے مت پروسیڈ کریں کہ جواب زیرو آتا ہے کوئی بھی دو رو دیکھیں دونوں برابر ہیں تو کہیں جواب زیرو آئے گا تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم in case of any determinant اگر آپ کے پاس کوئی سی بھی دو روز یا کوئی سی بھی دو کالم آئیڈینٹیکل ہے تو آپ کے پاس جواب جو ہوگا وہ زیرو آئے گا نا we proceed further and we try to expand this determinant اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں چلیں اس کو ایکسپینڈ کریں ڈیٹرمنٹ کو ہمارے پاس یہ ڈیٹرمنٹ آئے گا اس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کریں گے اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی رو کی مدد سے کسی بھی کالم کی مدد سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں with the help of any row اور اینی کالم آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ رو کے ساتھ پہلے کیا کریں گے تھری کو لے لیں گے پھر تھری ملٹی پلائڈ بائی جو کچھ باقی بچا یہ اب آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی اور اس کو ہم تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیتے ہیں وٹ یو آر سیگ ان the screen now determinant A is is two three six two two five one minus one two and four ٹھیک ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ہم نے کہا کہ فرسٹ رو کی مدد سے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب آیا three into smaller determinant five one two four minus six two one minus one four پھر آپ کے پاس کیا plus two into two minus one five two okay اب آگے چلتے ہیں جناب ہمارے پاس کیا آیا determinant A is equal to three into twenty minus two minus six into eight plus one plus two into four plus five اب یہ تو الجبرا ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس اوکے یہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر لیا اور بڑے آسان طریقے کے ساتھ ہم نے ایکسپینڈ کر لیا ہم نے کیا کیا فرسٹ رو سے لے لیا اسی طرح سے آپ فرسٹ کالم سے آ, لے کے دیکھیں اور ایکسپینڈ کریں اور دیکھیں جواب یہی آتا ہے یا نہیں آتا ہے جواب یہی آئے گا کسی بھی رو کو لے لیں کسی بھی کالم کو لے لیں لیکن یہ ڈیٹرمنٹ ہم نے کیا کیا تھا اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اس کو سالو کیا تھا اس کے کچھ اور پراپرٹیز ہیں یہ انشاءاللہ جب ہم ڈیٹرمنٹ پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو وہاں بہت ساری اس کی پراپرٹیز ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ تو 3 بائی تھری کا ڈیٹرمنٹ ہے اگر 50 بائی ففٹی کا ڈیٹرمنٹ ہو تو آپ کیسے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اس کا بھی طریقہ کار ایگزیکٹلی یہ ہوگا کہ پہلے 50 بائی ففٹی کا ڈیٹرمنٹ لیں گے اس کو ہم توڑیں گے فردر کتنے fifty determinants of forty nine order کے پھر اس کے بعد اس کو پھر فردر توڑیں گے and similarly we can expand we can expand the determinant and find the value of this determinant of fifty by fifty تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں کوئی وری کرنے کی بات نہیں ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس میں طریقہ کار یہ ہوگا لیکن کچھ پروسیجرس ایسے ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کافی سہولت ہو جائے گی کچھ اور پراپرٹیز لیتے ہیں کچھ اور پراپرٹیز پڑھتے ہیں اس کے بعد اس ڈیٹرمنٹ کو فردر لیں گے اور اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کچھ اور ڈیفینیشن آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر پہلی ڈیفینیشن کس چیز کی ہے ٹرانسپوز آف اے میٹرکس ٹھیک ہے ٹرانسپوز کا کیا مطلب ہے ٹرانسپوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی میٹرکس اے کو لیں اور ایسا کریں کہ اس کی روز کو کالم میں چینج کر دیں کالم کو روز میں چینج کر دیں what you will be doing the you are changing یہ جو اس طرح کی روز ہے نا اس کو کالم میں بنا دیں گے اس کو یو کر کے ادھر لے آئیں گے پھر یہ جو سیکنڈ ہے اس کو سیکنڈ کالم بنا دیں گے تھرڈ رو کو تھرڈ کالم بنا دیں گے تو جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی اس کو کہتے ہیں transpose of the matrix A ٹھیک ہے A transpose A transpose is what it is obtained by interchanging rows into columns ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایک میٹرکس لی اس کا ہم نے ٹرانسپوز معلوم کیا یعنی کہ روز کو کالم میں چینج کیا اور کالم کو روز میں چینج کیا یعنی وہ جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں ایلیمنٹس تو وہی ہیں لیکن ان کی پلیسنگ ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا اے ٹرانسپوز اے کے برابر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے ہاں جی وہ میٹرس جس کے اندر روز اور کالم چینج کرنے کے بعد جو نئی میٹرکس آئے یعنی ٹرانسپوز جو آ جائے اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں اے اور اے ٹرانسپوز کے برابر ہو جائے تو ان کو کہتے ہیں ہم symmetric matrix matrices the two matrices are symmetric if and only if A is equal to A transpose یعنی سیمیٹرک ہوگی تو A is equal to A transpose ہوگا اگر A is equal to A transpose ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ میٹریس جو ہوگی یہ سیمیٹرک ہوگی یہی چیز کیا ہم ڈٹرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں یا یعنی نہیں کر سکتے جب میں ڈیٹرمنٹ آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹرمنٹ کی ایک خاص ویلو ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کسی بھی ڈیٹرمنٹ کو لیں اے اور اس کا اے ٹرانسپوز معلوم کریں تو آپ کے پاس جو الٹیمیٹلی جواب آئے گا وہی ہوگا یعنی ڈیٹرمنٹ اے کی ویلو اور اے ٹرانسپوز کی ویلو وہی رہتی ہے یعنی in the case of determinant if you change rows into column and column into rows the value of the determinant does not change تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ڈیٹرمنٹ سیمیٹرک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیمیٹرک ان کیس آف ہم بات کرتے ہیں in the case of determinant it does not matter because value of the determinant does not change if you change rows column column and rows تو جناب پھر سے ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ کیا کہا ہے ہم نے سیمیٹرک میٹرکس کے بارے میں کہ کوئی ایک میٹرکس اے ہے آپ کے پاس ریکٹینگولر ہو سکتی ہے اسکوائر ہو سکتی ہے اس کی روز کو کالم میں چینج کر دیں کالم کو روز کے اندر چینج کر دیں جو نئی میٹرکس بنے گی اس کو کہیں گے ہم transpose of that matrix A اور اگر اے اے ٹرانسپوز کے برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جو اوریجنل میٹرکس اے تھی وہ سیمیٹرک میٹرکس تھی یا اے اور اے ٹرانسپوز دونوں سیمیٹرک ہیں تو A A matrix is said to be symmetric if if and only A is equal to A transpose تو یہاں تک تو جناب باتیں تھیں سیمیٹرک میٹرس کی اب آتے ہیں سنگولر میٹرکس کے بارے میں سنگولر میٹرکس کیا ہوتی ہے کوئی بھی میٹرکس اے لیں وہ میٹرکس اگر اسکوائر ہے ٹھیک ہے اور اس کا آپ ڈیٹرمنٹ معلوم کریں اور اس ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو آ جائے what I have said just now if you see there is a matrix A and that matrix is a matrix now we have taken determinant of A A and determinant A is equal to zero then original matrix A is said to be singular یعنی کہ وہ میٹرکس جس کے ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سنگولر میٹرکس ہے تو سنگولر میٹرکس تو یہ ہوئی اگر زیرو نہ آئے تو پھر کیا ہوگا تو اسے ہم نان سنگولر میٹرکس کہیں گے once again I try to explain if you have got a matrix A if you take the determinant of that matrix and the value of that determinant comes out to be zero then original matrix A is said to be singular matrix value value of determinant is not equal to zero then we say this is a non singular matrix تو یہ جناب دو چیزیں بڑی نئی سی نکل کے آ گئی ہیں ایک سنگولر میٹرکس کی بات ہو گئی ایک non singular non singular matrix کی بات ہو گئی یہ جو نان سنگولر میٹرکس ہے یہ نان سنگولر میٹرکس ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم انورس کی بات کریں گے جب کسی میٹرکس کا ملٹیپلیکیٹو انورس معلوم کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ میٹرکس سنگولر ہے یا نہیں ہے یعنی کہ یہ جو ہم نے چلتے چلتے ایک ڈیفینیشن بتا دی یہ میٹرکس تھیوری کے اندر یا تھیوری آف کے اندر بہت اہم رول ادا کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس ڈیفینیشن کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ you take a matrix A the determinant of A is equal to zero that matrix is singular non singular matrix بہت اہم ہوتی ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ سنگولر میٹرکس کیا ہوتی ہے یا سنگولر میٹریسز کیا ہوتی ہیں اور نان سنگولر میٹریسز کیا ہوتی ہیں اس کے اندر ڈٹرمنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد اس کی ویلیو معلوم کرنے کی بھی آپ نے ترکیب سمجھ لی ہے آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا ڈیفینیشن ہیں سب سے امپورٹنٹ اور اہم ڈیفینیشن یہ ہے اس کے لیے ہم ایک یا دو لیکچر پورے مخصوص کریں گے آگے جس وقت ہم ڈیٹرمنٹس پڑھیں گے اس وقت کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس دو میٹریسز دی ہوئی ہیں اے اور بی ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں A B is equal to I آ جائے یا B A is equal to I آ جائے تو ہم کہتے ہیں اے اور بی ایک دوسرے کے انورسز ہیں یعنی کہ A is inverse of B and B is the inverse of A A تو B is equal to I or in other A is equal to B inverse B to the power minus one لکھتے ہیں اس کو اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں B is equal to A to the power minus one یعنی کہ یہ ہمارے پاس نوٹیشن ہے اور اس صورت میں ہوتی ہے کہ جس وقت کے آپ کے پاس خیال رکھیں کہ بی بھی آپ کے پاس جو میٹرکس ہے یہ میٹرکس نان سنگولر ہونی چاہیے ٹھیک ہے if you have to find the inverse B inverse اسی صورت میں معلوم کر سکتے ہیں جس وقت کے آپ کے پاس یہ نان سنگولر میٹرکس ہوگی تو جناب یہ آپ کے پاس انورس ہے آپ نے جب معلوم کرنا ہے کیسے معلوم کریں گے طریقہ کار جیسے میں نے بتایا آپ کو جب ڈیٹرمنٹ کا سیگمنٹ ہم کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس کا طریقہ کار پڑھیں گے ایک دو اور ڈیفینیشن کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس میٹرکس کیلکولس آ گئی ابھی تک ہم نے الجبرے کی بات کی تھی اب کیلکولس کی بات کرتے ہیں جب کیلکولس کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ڈفرینسیشن اور ایک انٹیگریشن ہم نے کیا تھا نا وہاں پہ ڈیفرنسیشن کس کس چیز کا کیا تھا الجبرائک فنکشن کا کیا تھا ٹریگنومیٹرک فنکشن کا کیا تھا اس کے بعد ایکسپورینشیل فنکشن کا کیا تھا لاگریتھمک فنکشن کا کیا تھا ٹریگنومیٹرک فنکشن کا کیا تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس آف فنکشن دی ہوئی ہو ایک میٹرکس ہے آپ کے پاس اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں سارے کے سارے فنکشن ہیں مثال کے طور سے ایک لیتا ہوں میں ایک ہے کالم یعنی کہ جس کے اندر ایک کالم میں دو روز ہے سائن ایکس اور کاس ایکس ہے یہ جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے میٹرکس آف فنکشن اس کا اگر آپ نے ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے بڑی آسان سی بات ہے کہ ہر ایلیمنٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے اگر آپ کے پاس سائن ایکس کاس ایکس ہے تو آپ سائن ایکس کا ڈیریویٹو لکھ دیں کاس ایکس اور کاس ایکس کا ڈیریویٹو لکھ دیں مائنس سائن ایکس اگر آپ کے پاس دوسری فرسٹ کی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے e to the power x اور ایکس اس کا اگر ڈیریویٹو معلوم کرنے ہیں تو e to the power x کا ڈیریویٹو آپ کو پتا ہے e to the power x ہوتا ہے اور نیچے ایکس کا ڈیریویٹو ون ہوتا ہے تو اس کا جواب آ جائے گا e to the power x one تو یعنی کہ ڈیریویٹو معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میٹرسز کا کسی بھی میٹرکس کا جو کہ آپ کے پاس دی ہوئی ہو اور اس کے ایلیمنٹ سارے کے سارے فنکشن ہوں کیا کرنا ہوگا آپ کو ہر ایلیمنٹ کو انڈیویجلی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ اس کا ڈیریویٹو ہوگی یعنی ایکس میٹرکس ایک دی ہے x dash is equal to derivative of of each and every element the matrix ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جناب میٹرکس کی ڈیریویٹو آ گئی اسی طریقے سے میٹرکس کا انٹیگرل معلوم کرنا وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کیا کریں گے اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے میٹرکس آف فنکشن اس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوگا تو آپ کے پاس انٹیگریل ایکس ڈی ایکس آ جائے گا تو that's how we define the derivative and of a matrix of function تو کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس جو میٹرکس دی ہوئی ہو میٹرکس آف فنکشن ہو اگر میٹرکس آف فنکشن نہیں ہے یعنی فنکشن نہیں ہے تو پھر شاید آپ ڈیریویٹو اس کا معلوم نہیں کر سکیں گے اور وہی جو طریقہ کار آپ نے کیلکولس کے اندر کسی بھی ڈیریویٹو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیے تھے وہ ایکسکلوسولی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں ریڈیوس کر رہے ہیں بیسیکلی ایک میٹرکس ڈیفرینسیشن کو انڈیویجل ڈفرینسیشن کے اوپر اور انڈیویجل ڈیفرینسیشن میں وہی طریقہ کار اپلائی کرنا ہوگا جو کہ ایک نارمل فنکشن کا کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے انٹیگرل کے اندر بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ فنکشن وچ آر انٹیگریبل اس کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں یعنی کہ جب پوری میٹرکس کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم توڑتے ہیں کس کے اندر into sub problems of integration جس میں ہر ایلیمنٹ کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جناب ڈیریویٹو بھی آپ کو بتا دیا اور انٹیگرل بھی بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا ہم نے ساری میٹرسز مکمل نہیں کی ہم نے ساری ڈیٹرمنٹس کور نہیں کیے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس وقت اس کا سیگمنٹ آئے گا تو ہم اس کے اندر یہ کریں گے ٹھیک ہے now let's see what we have done today ہم نے میٹریسز کو ڈیفائن کیا اس کی کچھ ڈیفینیشنس کی کچھ اس کی ٹرمس کو ہم نے ڈیفائن کیا اس کے بعد اس کی کچھ پراپرٹیز بتائی آپ کو اس کا الجبرا آف میٹرسز بتائی کیلکولس آف میٹریسز بتائی ڈیٹرمنٹس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا اور ڈیٹرمنٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے کی کی زیرو ہوتی ہوتی ہے کیا پراپرٹیز پراپرٹیز ہیں اس ڈیٹیل میں میں ہم کے سیگمنٹ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فنڈامینٹل گراؤنڈ ورک ہم نے تیار کر دیا ہے یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا یہاں تک ہم نے مکمل کیا اب جو نیکسٹ لیکچر آئے گا اس کے اندر ہم کیا بات چیت کریں گے جس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشن یعنی پراپر لینئر الجبرا اب اسٹارٹ ہو جائے گا پراپر سیگمنٹ نیکسٹ لیکچر کے اندر اسٹارٹ ہو جائے گا اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو دو تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے پراپر نوٹس ارینج کر لیں وہ جو کتاب میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہے وہ کتاب اگر حاصل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آج بتایا ہے میٹرسز یہ اگر آپ ایف ایس سی اور میٹرک کی کتاب نکال کے اس کو ریوائز کریں تو بہت اچھا ہوگا اور کچھ دو چار ایک سوال کر لیں جس کے اندر آپ ملٹیپلیکیشن کے سوال دیکھ لیں کچھ ایڈیشن کے سوال دیکھ لیں اگر آپ کو بہت اچھا ہے انورس معلوم کرنا آتا ہے میٹریسز کا تو وہ معلوم کر لیں کر لیں دو چار ایک سوال اس کے کیونکہ یہ جو چیز تھی جو سیگمنٹ تھا آج کا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے صرف انٹروڈیوس کرایا ہے کیا چیز میٹریسز اور ڈیٹرمنٹس اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں کور کریں گے جیسے میں یہ لیکچر پڑھاتا جاؤں گا آپ کے ساتھ کام کرتا جاؤں گا تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کام کریں اگر ساتھ ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ کام بہت بڑا ہو جائے گا کسی وقت ہم بیچ میں کمپیوٹر بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کمپیوٹر سے آپ کس طرح سے چیزیں سالو کریں تو جو کمپیوٹر کی نالج ہے وہ بھی یہاں پر ضرورت پڑے گی لیکن نیکسٹ لیکچر جو آئے گا اور اس کے بعد جو سات آٹھ لیکچرز ہوں گے تھیوری آف اکویشنز کے بارے میں یا سائملٹینئس لینئر اکویشنز کے بارے میں تو یہ وہی چیز ہیں جو کہ آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر سائملٹینئس لینئر اکویشن سالو کی تھی اسی طریقے سے ہم اس کو سالو کریں گے لیکن یہاں پر دو اکویشن نہیں ہوں گی تین ہو سکتی ہیں چار ہو سکتی ہیں پانچ ہو سکتی ہیں این ہو سکتی ہیں یعنی سسٹم آف لینئر اکویشن کی ہم بات کریں گے جب تک کے لیے آپ یہ سوال کرتے رہیے گا اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا اپنے آپ کو تیار رکھیے گا کیونکہ اب جب پراپر سیگمنٹ ہوگا تو ٹائم نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر پرابلمس آئیں گی تو میں اس ایڈوائس کے ساتھ کہ ہم نے ایک کنٹینیوسلی پرسسٹنٹلی کام کرنا ہے یعنی کہ ایک دن بہت کام کر لیا اور ایک دن کام نہیں کیا ریگولرلی کام کرنا ہے میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اس نصیحت کے ساتھ کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ